ہشام نے یحییٰ سے اور انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور آگ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیحی دجال کے شر سے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اٹھائیس